حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ افطار نہیں کریں گے اور افطار کرتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ روزے نہیں رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے آپ نے رمضان کے سوا کبھی مسلسل ایک مہینہ روزے نہیں رکھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک